قدر کی یہ نہیں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے جس کی جتنا طاقت ہو سکتی ہے وہی بیٹھے رہیں وہی بیٹھے رہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس دے دینا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا کیونکہ چس صاحب پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے گھر کے وہ خوش ہو رہے ہیں دشمن گھر کے اخراجات بھی ہیں تو بعض میں نے سنا ہے کئی کس جگہ سے لوگوں نے پچاس بیس تیس اس طرح آپس میں بانٹ کر کہیں جگہ سے ہزار روپیہ بھی دو ہزار اس طرح کر کے ہم منتھلی بھیجتے رہیں گے ان کی بھی مہربانی ہے تو جو ایسا کرتے ہیں کیونکہ مخالف اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہے چشتی صاحب کی تقریریں بند ہو گئی اب روزی کیسے کھائے گا انہیں پتہ تو نہیں ہے نا جس نے اب تین چار لاکھ روپیہ وہاں خرچ ہوا ہے ہمارے پاس تھا یار اللہ نے نہیں دیا پھر ان کی نیت تھی کہ چشتی صاحب کی ہڈیاں جائیں گی باول نگر سے لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی وہ ان کا مکالا ہو گیا چشت صاحب آ گئے اب یہاں بھی دشمنوں کا مکالا ہوگا انشاءاللہ شاء مدعی کو بھی اللہ تعالیٰ اس نے جھوٹا پر دیا ایک شریف عالم حق کہنے والے پر اس نے دیا ہے اسے خدا کا خوف نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ لے گا ہم دست دعا رہ سکتے ہیں توڑ پھوڑ ہمارا اس کا علاج نہیں ہے دوسرا حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسا علیہ السلام اگر میں حاکم تم پر ظالم بھیجوں تو میں سمجھوں تم پر ناراض ہیں تو حاکم تبدیل ایسے ہوں گے ہم اپنے اعمال تبدیل کر لیں توبہ استغفار کریں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اللہ تعالی ہمیں نجات دے سکتا ہے بہت بڑے ظالم ہیں بہت بڑے ظالم ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اور بے وقوف بھی ہیں وہ ایک عورت بیٹھی تھی کیونکہ جب تک کسی سے جانی مالی کوئی نقصان سرزد نہ ہو وہ مجرم کفر کے قانون میں بھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ ظالم کیسے ہے تو آپ نے ایک عورت جس کی بیٹی کا نگاہ تھا دریا کے پار تو وہ کپڑے دھو رہی تھی اسے خیال آ گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہوگی اور آندھی آ گئی تو میرے دریا میں میری بیٹی تو مر جائے گی ڈوب جائے گی اس نے وہاں رونا شروع کر دیا آئے میری بیٹی تو ڈوب گئی اب ساتھ کے گھر والوں نے سنا انہوں نے کہا بیٹی ڈوب گئی وہ آ گئے وہ آ گئے بہت عورتیں ہو گئیں رو رو کر تھک کر بیٹھی پھر یہ ہوتا ہے جب رو بیٹھتی ہیں پھر حال حوال بانٹتی ہیں پھر انہوں نے کہا کس طرح وہ ڈوبی ہے بندے کا ہے نکال اس نے کہا ڈوبی تو نہیں ہے کہا کیسے تو کہتی ہے مجھے خیال آ گیا میں بیٹی میری کا نکاح ہے دریا پار تو میں شادی کروں گی پھر آندھی آ جائے گی تو پھر وہ دریا کشتی جو ہے ڈوب جائے گی میری بیٹی بھی ڈوب جائے گی میں اس لیے رو رہا ہوں ارے ایسے بے وقوف سنتے تھے آج دیکھ رہے ہیں کہ چیز صاحب دہشت گرد ہے وہ بھائی نقصان مالی کیا نہیں کوئی جانی نقصان کیا نہیں کوئی عزت لوٹی کوئی نہیں جلوس نکالے توڑ پھوڑ کی اٹھارہ سال کی تقریر میں کسی کو خراش نہ آئی تو بھی دہشت گردی کیسے ہے ان ظالموں کو تو پتہ نہیں دہشت گردی پہلے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دہشت گرد کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے دہشت اسلحے میں ہے ان کے پاس بھی اسلحہ تھا دماغ خراب ہو گیا ارے یہ لال مسجد والوں کے پاس بھی اسلح تھا جو ختم کرا دیا اسلح نہ ہوتا ایمان سے یہ کرتے ایسے اب ان ظالموں سے پوچھو کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے اسلح دہشت ہے ایک طرف سو بند دس بندے کھڑے ہیں خالیات ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت تو پڑے گی کلاشن کوپ والے کی کلاشن کوپ لے کے اس کی دہشت ختم ہو جائے گی تو مل معلوم ہوا اسلح ہے دہشت اور دہشت گھر بھی بنا دیتا ہے ارے ظالمو خدا تمہیں چکے چشتی صاحب نے تو آج تک چاقو نہیں رکھا پتہ نہیں نام مرادو دہشت گرد کس طرح دہشت گردی کا لانتی ہو تم نے پرچہ دے کر ایک شریف پر اسے جیل میں بند کر رکھا ہے پھر ہلکی کوٹھی میں اور ہم ہر وقت رات دن اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ارے جب ہماری فریاد سنی گئی نا تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا تم نے جیل میں کرا کر خوش ہوئے ہوئے ہو ہم تمہیں قبر کی جیل میں کرا کر خوش ہوں گے ہمارے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے اللہ کے فریاد کرنے کے ہم نہ لڑتے ہیں نہ کسی کو لڑنے کا کہتے ہیں بلکہ میری جہاں تقریر ہوتی ہے بعض مشورہ دیتے ہیں یہ آپ کے ماننے والے بہت ہیں ان کو کہہ دو جلوس نکالو میں کہتا ہوں بھائی جو جلوس نکالے ایک دو بندے نے مجھے کہا کہ آپ کہہ دیں تو ہم کمال سے اپنی جان دیتے ہیں وہ کمال جس نے پرچا کیا ہے میں نے کہا خبردار ہم مظلوم بن کر اس جہان سے جا سکتے ہیں ظالم بن کر نہیں جائیں گے ہم اپنا بدلہ خود نہیں لیتے ہم اللہ تعالیٰ کو فریاد کرتے ہیں جو جلوس نکالے گا یا ایسا کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بے شک جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے یہ میری بات کہہ دینا جلوس نکالنا اور توڑ پھوڑ کرنا یا کسی سے لڑنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے اگر ہم لڑتے تو میں تین سو بیگھے کا مالک عمر موزے میں رہتا ہوں زمین چھوڑ دی سب کا چھوڑ دی لڑا کسی سے نہیں تکلیف برداشت کی اب بھی ہم نے حق کہا ہے اس وقت ان سے ہمارا واسطہ تھا قوم سے اب پوری دنیا سے واسطہ ہے تو ہم اتنا نہیں ہیں ہم دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین یا تو ان ظالموں سے ہمیں نجات دے بچا لے یا پھر ہمیں صبر و تحمل دے کہ ہم تکالیف پر ثابت قدم رہیں بغیر تیری مدد کے ہم تکلیف پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں طاقت دے دے یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت دے دے ٹائم ہو گیا ہے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سنتا پڑھنی ہے جنہوں نے پڑھ لو بابا رسول رسول پر نہیں مگر تبلیغ تبلیغ دین حق پہنچا دینا خاص عام پر اس میں لاکھوں فی بھروسہ یقین محکم یہ سب چیز کی ضرورت ہے تبلیغ کئی سینکڑے سالوں کے بعد ہوتی ہے اور پھر تقریر سو سال تک ہوتی رہے تبلیغ کا معیار ہے جو وہ ہو جائے پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہوتی قتل ہوں ملمبیا ہو بغیر حق اللہ نے فرمایا نبی نے تبلیغ کی اور قتل کیے گئے کیوں اگر کسی کے آپ کسی کو قتل کر دیں اس کے وارث کو کہیں کہ ہم یار اب اس کو کچھ نہیں کہیں گے اس کے وہ راضی ہوں گے نقطے کی بات ہے بھائی آپ امی سے کچھ نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے قتل تو کر دیا اور کیا کہو گے اس لیے تبلیغ سے جو ہے باطل قتل ہو جاتا ہے پھر بند بھی کر دو تو باطل والے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو باطل والے کب راضی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے باطل کو تم نے قتل کر دیا ہے جا لکو وزاکل باطل اب اس وقت چشتی صاحب کی تبلیغ سے یہ کرامتانہ اور موئزانہ تھی کرامت اور معیزہ ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کے میاد ہوتا ہے تو باطل قتل ہو گیا ہے ہم نے جو کہا ہے کہ ہم تقریر نہیں کریں گے اس لیے باطل والے اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں باطل تو قتل ہو گیا ہے اور باطل والے بت جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے ہیں ایمان سے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سال تبلیغ فرمائی ہیں آقا المولا ہم کیا ہیں ہم تو ان کی مہربانی سے ان کے معیزے سے جو ہوئی ہے ہم تو خود کچھ نہیں ہے نا تو پھر آپ تبلیغ تو بند آپ وطن چھوڑ کر چلے گئے مدینہ شریف چلے گئے غار میں اللہ نے بٹھایا پھر وہاں چلے گئے ہجرت کر گئے تو ان کو تبلیغ کرنے والا کون تھا آپ تو وطن ہی چھوڑ گئے لیکن باطل پھر وہاں جا کر لڑے انہیں آرام نہیں آیا اس لیے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے شکوک جو ہیں ہمارے دوستوں کے دور ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم تقریر بند کر دیں گے ہمیں پتا ہے کہ اٹھارہ سال تبلیغ ہو چکی ہے تقریباً چار ہزار موضوع ہے نہ کوئی کسی موضوع کوئی موضوع باطل کا نہیں رہا جس کو چشتی صاحب نے عالمہ علمی میدان میں ختم نہ کر دیا ہو باطل والے ختم ہیں اور بت بھی ختم ہیں اس لیے یہ ہم نے کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالی کرم کرے گا اس تبلیغ یاد رکھنا تبلیغ اور تقریر میں تقریر سو سال تک پچھلے حالات بیان کرتے رہو بس یہی تبلیغ ہے تقریر ہے اور تبلیغ میں فرق ہے

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الله رأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نربها للناس لألهم يتفكرون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 جواد جوادن بر مالکن برفر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات سیات من يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له له ومن يضلل هادي ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا وحده وحده وحده شريك محمدا عبده ورسوله إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا محمدی ملو وسلسلی وسلتا خلک ہی ونورے ارش ہی وزينة فرشه محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وعلى ذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يشك كله شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ صحاب الفیل علم یا جال قیدہم فی تدلیل و ارسلہ علیہم سال ابابیل تو دا حرف لیکن جب پرندوں پر ہوگا اس کی حیثیت اور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کی شان اور ہے آپ نے الامال و بن نیت نیت پر ہے نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے انہوں نام ادو نے وہ کاٹ کر ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوم پر خود کافر ہو گئے اب اللہ نے فرمایا اللہ انا اولیاء اللہ ہے اولیاء کا حرف اللہ نے اپنے ساتھ بھی لگایا ادھر فرمایا ولزینہ کافر اولیا حاخت اولیا کا حرف شیطان سے بھی لگایا اولیا حاخت اور ہیں اور اولیا اللہ اور ہیں جب اللہ سے وہ اولیا کا حرف لگے گا تو اس کا معنی اور ہوگا وہی حرف اللہ نے اولیاء کا شیطان کے ساتھ لگا دیا وہی حروفی جر حرفی مطابقت ہے نا ایسے نہیں ہوتا نیت سے ہوتا ہے اور یہ سمجھ لو کہ چشتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب میں پتہ نہیں کمال انتہا مکا دی اب نیت یہ ہے کہ ایک حضرت موسی علیہ السلام کے وقت ایک شخص کہہ رہا ہے میں تیرا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ تو میں پھر وہ مستی میں آ گیا میں تیرا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ وہ نیت اس کی نہیں تھی حالانکہ خدا ہی دعوی مار رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اللہ کو میں تیرا اللہ تو میرا بندہ کتنے دیکھو کفری الفاظ ہیں لیکن اس کی نیت نہیں تھی جی صاحب کی تو نیت ہی اور تھی انہوں نے اپنی نیت ظاہر بھی کر دی ہے اس کی نیت کو اللہ نے ظاہر فرما دیا تو موسا علیہ السلام نے چھڑکا نبی وہ بھاگا جنگل میں تو اللہ نے وہی آمد سوئے موساد خدا بندہ مارا چرا کر دی جدا تو برائے وصل کردہ نام دی نئے برائے فصل کردہ نام دی تے بندہ میرا جدا کیوں کیتے کہ اس کی نیت نہیں تھی کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا اللہ ہوں نیت اس کی نہیں تھی اتنا بڑا الفاظ کہ اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اس سے شرک سے کوئی بڑا گنا نہیں ہے لیکن اس کی نیت نہیں تھی تو اللہ نے موسا علیہ السلام کو فرمایا جا اس کے پاس تو موسا علیہ السلام گئے بابا جیسے کہہ رہا تھا ویسے کہے تو کہے میں تیرا اللہ تو میرا بندہ اللہ کو یہی بات پسند ہے تیری اس کی نیت تو اس نے کہا اب جو مجھے ملنا تھا مل گیا اسے دیدار دل کو دیدار ہو گیا اللہ کا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں اب جو مجھے ملنا تھا وہ مل گیا ایک بندہ بیٹھا ہے دوسرا کیا بھی لال مین تو آ میں تیرے سر میں کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہو تم یہ نکالوں تجھے کنگھی دوں تیری داڑھی کو کنگھی دوں تجھے تیل تیل ڈالوں سنگار کروں نہلاؤں تجھے وہ یہی بات کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا اس کے بارے بھی میں یہی آیا ہے اس کی نیت محبت کی تھی وہ انجان تھا اسے پتہ نہیں تھا وہ اصل محبت میں غرق تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائی اس لیے ہمارے الامال و بن نیت ہر ایک امال نیت پر منحصر ہے نوز بلا چیز صاحب کی یہ نیت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں انہوں نے تو صاف اپنی نیت کو زہر بھی کر دیا پھر اب چیشری صاحب نے ڈیڑھ صفحہ لکھا ہے ارسلنا کا شیطان شیاتین پر بھی یہ الفاظ ارسل نہ ہوا بہت جگہوں احادیث میں وہ تو عالم ہے نا تو ڈیڑھ صفحہ بھیجا اب ان کا مر رہا ہے جواب نہیں ہے کہ ان کے پاس فتنہ بنا رہے تھے تم تو گستاخ تم ہو تم تو جاؤ گے تو پتا لگے گا تم سے تو یہی گستاخی نہیں سانبھی جائے گی جو اللہ رسول کے نام تم سو سال سے نیچے گر رہے ہو قدموں کے نیچے نالیوں میں اللہ کا پاک اسم تبارک اسم رب کا ذل والے کرام محبوبہ تیرا رب کا نام بڑی برکت اور بڑی عزت والا ہے اور مولانا روم سے فرماتے ہیں ہزار بار بشوئم دہاں باتر و گلاب نام تراب بگویت کمال بے ادبیس اتر گلاب دونوں پاک چیزیں ہیں فرماتے ہیں تیرا نام اتنا پاک ہے کہ اتر گلاب سے منہ دھوں تیرا نام لوں تو بڑا بے ادب ہوں ہمارا فتویٰ ہے سفید کاغذ جیب میں ہے پیشاب مت کرو شاید اس پر اللہ کا نام لکھا جائے تو یہ ظالم جائیں گے جو ہمیں گستاخ کہتے ہیں تمہیں تو یہی گستاخی کفر سے بھی اوپر لے جائے گی تمہارے تو خاندان کو جہنم جو تم پچاس سال سے اشتہار لکھ لکھ کر اب بارش جو ہوئی نا سارے اشتہار نیچے آ گئے پھر ان ظالموں نے لکھ دیے تم سے تو یہی نہیں سانبا جائے گا تم ہمیں گستاخ کہتے ہو ظالم تم جیسا گستاخ تو کوئی ہے ہی نہیں رسول کے نام کے اتصال کرنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں سو اونٹ جا رہا ہے پچھلے اونٹ پر قرآن مجید لدا ہوا ہے میں اگلے اونٹ کی رسی بلا وضو نہیں پکڑوں گا دوسرا بزرگ کہتا ہے جس بزرگ میں سفید جس بازار میں سفید کاغذ بکتے ہیں وہاں میں بے وضو نہیں جاتا کیونکہ میری بھی اس کاغذ پر دھیان پڑ جائے اور اس پر اللہ کا نام بھی لکھا جائے اور میرا بے وضو وہاں دھیان پڑ جائے فلا اقسم و بے بوا کیوں ان قسم اللہ تعالی مونا عظیم سمجھدار ہو اللہ نے قسم اٹھائی ہے جہاں اپنے محبوب کی شان بیان کی جو بھی کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قسم اللہ تعالی مونا عظیم قسم اٹھائی بس جہاں قرآن کی شان بیان کی تو وہاں یہ فرمایا کہ ان حولا قسم اللہ تعالی میں قسم اٹھائی پھر فرمایا میں بڑی عظیم قسم اٹھا کر فرماتا ہوں انلا قرآن کریم ان میرا قرآن عزت والا ہے کتاب مکنون اللہ یمسو اللہ المتحرون اس کو جب تک پاک نہ ہو تو میں نے انگل نہیں لگانی اب اندازہ لگاؤ وہ ٹٹی پیشاب میں جا رہے ہیں جہاں دیکھو اللہ کا نام نیچے پڑا ہے منڈیوں میں جاؤ حدیث پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے ہم تو یہ اے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کیا ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ادب لے کر بھی ہمارا منشور بھی پہلا ادب ہے پہلا منشور ادب ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں سے عالم کفر کو برباد کرے اور عالم اسلام کو اتحاد دے اور فتح دے ہمیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے چیسی صاحب کو نجات عطا فرما ان جھوٹے بےمانوں سے جنہوں نے ایسے شریف آدمی پر جس نے کسی کو آج تک انگل نہیں لگائی دہشت گردی کا ظالموں نے کیس دے دیا یا الہ العالمین ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کو پکڑ لے ہم رات دن یہی دعا مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی ہمارا بیڑا پار اور ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا مجھے ایک بچہ آیا اتنا مجھے بہت پیارا لگا کہتا ہے جی چشتی صاحب کا کوئی حال میں نے کہا چیز صاحب تو جیل میں ہے کہتا ہے میں رات دن نفلی پڑھ رہا ہوں اس کے لیے چھوٹا سا بچہ اتنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے اور چشتی صاحب کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائے ان کو ایسی شکست دے کہ پھر یہ اسلام والوں کے آگے بول نہ سکیں یا الہ العالمین نہ ہم جلوس والے ہیں نہ ہم توڑ پھوڑ والے ہیں تو یا مرون بل معروف ہے وین ہولم انل منکر جو تم نے فرض کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے تو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور میں فتح دے واخر دعوانا الحمدللہ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 ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أهل بيته أجمعين بے رحمت کیا ارحم راہ میں کوئی چیز جی چاد رکھ دو جی دوں سف اٹھا دوں یہ جانور چوڑا کر چار حصے چوڑا کیون کریں اللہ دے بندے وہ چوڑا چورا سا اب پھر دورہ کر اس طرح اس کو رکھ دیں اوپر رکھ دیں جو رکھے گا اس کے نیچے رکھ دے گا بزرگان دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا مولت دیتا ہے پہلے حق پر چلنے والے ہوں پہلے بھی آپ کو بتایا ضمن طور پر یہ بات کر رہا ہوں اگر حق پر نہیں چلتے تو کون اماسا صادقین اللہ نے فرمایا پھر تم جو سچے لوگ تمہیں نظریں ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ قرآن مجید ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو حق کہنے والے ہو جاؤ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حق سننے والے ہو جاؤ پانچویں نہ ہونا کہ منافع ہو کر برباد ہو کر مر جاؤ گے قوم حکومت جب تک حق سنتے رہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب وہ حق کو قولی طور بھی بیان ہونے سے خود خدا رسول کی مخالفت اللہ اعلانیہ کریں اور اپنے خلاف زبانی بولنے کی بھی اجازت نہ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں چک لیتا ہے اسلامی قانون میں تو اس ایسا حیران ہوں ایمان سے اگر خودکشی جائز ہوتی کر جاتے ایسے اندھوں کی حکومت سے ہم مر جاتے اچھا ہے خودکشی بھی جائز نہیں پھر اسلامی ملک بھی نہیں کہیں چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم علیحدہ ہوں گے میرا قرآن علیحدہ ہوگا انہیں حاکم تسلیم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اگر نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے تو یا رسول اللہ کیا بہتر ہے ہمارے لیے آپ نے فرمایا ایسا وقت آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں جیسے کر لینا کہ میں اللام رسول ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے ماننے والوں نے جان دے دی تھی انجیل کو نہیں چھوڑا تھا تو ہم مجبور ہیں یہ ظالم تو اپنی آکبتی ختم کر رہے ہیں یہاں بھی ان قریب ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی جیل سخت ہے قبر سے یہ بچ تو نہیں سکتے یہ تو اپنی جیل سے ڈرا رہے ہیں نا یہ منافق کی نشانی ہے اس لیے امام کرتبی سرکار فرماتے ہیں کہ جب حاکم بے دین ہوں خدا کا عذاب آ جاتا ہے حق عالم حق کہنا چھوڑ دیں پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پیر ایسے ہوں کہ قوم کو صحیح راستے صحیح حکم کی تلقین نہ کریں علم دین پڑھنے کا نہ کہیں پھر بھی عذاب آ جاتا ہے آخری فرمایا اگر عورتیں بے پرد ہوں تو پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو فرمایا بے دین حاکم خود بھی فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے اور قوم کو بھی اس جہان میں بھی غرق کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جہنوی بنا دیتا ہے بے دین حاکم یہودی قانون میں میں تو حیران ہوں کہ اتنا بے انصاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور کے حاکموں جیسا کوئی حاکم ظالم آیا ہی نہیں کہ یہ اپنا جو بناوٹی قانون ہے اس پر بھی نہیں رہتے ان کے یہودی قانون میں ہے کہ حزب اختلاف جتنا مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوتی ہے اور اسلام میں تو ہے حضرت امیر معاویہ صاحب آپ نے جمعے پر کہا کہ یہ بیت المال جو ہے یہ ہمارا ہے ہم حکومت کا حق ہے بھائی اس میں رکھو اس کے نیچے رکھو بہر نہ رکھو اڑ جائیں کوئی نہ بولا روتے رہے آٹھ دن روتے رہے دوسرے جمعے یہی کہا کہ بیت المال جو ہے وہ حکومت کا حق ہے جیسے اڑائے اڑائے تیسرے جمعہ پر بولا بادشاہ یہی بات ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے بیت المال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کا ہے آپ اس کو لے گئے اب انہوں نے کہا کہ اس کی شامت آ گئی بادشاہ لے گیا بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس خلاف بولا اب اس کی شامت آ گئی تو گئے اسے آرام سے بلایا ٹھنڈا پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شاباس میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایسے حاکم آ جائیں جو قولی طور بھی حق کہنے کہنے نہ دیں وہ جو ہیں جہانوی ہیں بلا شبہ جہانوی ہیں تو میں نے کہا کہ میں ان حاکموں میں تو نہیں ہوں میں نے پہلے جمعہ یہ اعلان کیا ڈر سے کوئی نہ بولا تو میں روتا رہا تو میں تو جہانوی ہوں کہ قوم میں مجھے کوئی حق کہنے والا ہے بھی نہیں دوسرے جمعہ کہا تیسرے جمعہ تم بولے تو میں اللہ کی دربار میں شکر کیا کہ میں ان حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ میں قوم کو قولی طور تنقید کا بھی حق نہ دوں ایمان سے یہ ہاں حزب اختلاف ضرور رہتی ہے جو حاکم حزب اختلاف کو کچل دیتے ہیں وہ بوزدل اور بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حکومت ختم نہ کر دے وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں جو حزب اختلاف کو ختم کرتے ہیں یہ یہودی جمہوری قانون میں بھی یہی ہے کہ حزب اختلاف جتنا مکمل مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوگی میں تو یہ کہتا ہوں اسلام سے تو ویسے محروم ہیں ارے ظالموں اپنے قانون پر تو رہو بھائی اللہ تعالی قدیر ذات ہے ایمان سے کہو شیطان کو پیدا کیا اپنا مخالف ارے نہیں کیا خود مخا معلوم ہوا حاکم کی یہی شان ہے کہ مخالف بھی مضبوط ہو پھر وہ اپنی عقل مندی سے حکومت کو اپنی کو قائم کر جائے اور زندگی کتنا دی شیطان کو ایمان سے کہو ہاں، جب تک ساری دنیا رہے گی تب تک اس کو زندگی بھی دے دی زور لگا تو ہاں یہ ہے اللہ کا طریقہ اور اللہ والوں کا طریقہ بھی یہی ہے ارے شیطان کا اور شیطان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو قولی طور مخالف ہیں ان کو کچل دو ہاں حزب اختلاف جو ہے وہ جائز تنقید کرے قولی طور وہ مطلب تنقید کرتی رہے اس سے آگے جلوس نکالنا توڑ پھوڑ کرنا کوئی مواصلات کا نقصان کرنا یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے وہ قولی طور جیز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بزدلی ہے ہے ایسا یہودی قانون میں ہے ان میں کہ بے حزب اختلاف رہنے دو اسے کچھ نہ کہو ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا تو بادشاہ رو پڑا گرا بے ہوش ہو گیا وزرا نے کہا کہ آپ اتنا بے ہوش ہو کر رو رہے ہیں دشمن کے لیے جو ہر وقت آپ پر کیچل اچھالتا تھا فرمایا وہ مجھے میرا محافظ تھا مجھے اس کا خیال رہتا تھا میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا اب وہ مر گیا میں فرعون بن جاؤں گا مجھے حق کہنے والا کوئی رہا نہیں سبحان اللہ ارے کیسے حاکم تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے تو روئیں آج کیسے حاکم ہیں کہ تنقید جائز تنقید کرنے والے کو کچل دیتے ہیں ارے انہیں خود اپنا قانون جو بنایا ہے نا اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے بد سے بنایا ہے کیونکہ قانون کے دو خواص ہیں جامع اور کامل ہو کائنات کے لیے ایک ہو جامع کامل جو بدل نہ سکے جزویہ اور ناقص کو قانون سم بنانے والا بھی کافر اور سمجھنے والا بھی کافر جزوی امریکہ کچھ برطانیہ کا کچھ انگلینڈ کا کچھ یہ جزوی ہے اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا قانون کے یہ خواص ہیں دو کہ جامع ہو کائنات کے لیے ایک ہو اور کامل ہو جو بدل نہ سکے جزوی اور ناقص کو قانون سمجھنے والا بھی کافر ہے لیکن خود تو وہ کافر ہے ارے قوم کو تو کافر نہ کرو ظالمو یہ بڑا ظلم تو نہ کرو یہ بناوٹی قانون پھر اس بناوٹی قانون کا انہیں پتہ نہیں یوں ہی اپنے تحفظ کے لیے لکھ دیتے ہیں ارے قانون ہوتا ہے قوم کی تحفظ کے لیے قوم کی عزت کے لیے جب قوم کا تحفظ ہوتا ہے حکومت کا تحفظ قوم کرتی ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دن بد رات کو دن دنا بادشاہ بہر پھرتے ہیں جو اپنا تحفظ بناتے ہیں قوم کا اتصال کرتے ہیں پھر وہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہوتے ہیں بہر نکل نہیں سکتے اگر تم بادشاہ ہو تو باہر نکلو ارے جب تو بہت بزدلی دلی ہے کہ ہو بادشاہ اور چھپا اندر بیٹھا ہو کیا ہے انہیں اپنے کردار نہیں آنے دیتے اپنا ظلم انہیں نہیں آنے دیتا باہر اس لیے یہ بہر نہیں آتے جرم آمال میں ہے وہ وجود سے تعلق رکھتا ہے ایک معاملاتی جرم ہے جو ایک سے زیادہ سے تعلق ہو نفع نقصان کا دوسرے سے تعلق ہو جائے وہ معاملاتی جرم ہیں ارے انہیں یہی پتہ نہیں دہشت گردی نکال دیا جرائم کا پتہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات میں ادنا سا جرم کون سا ہے اور بڑھ سے بڑھ کر زیادہ جرم کون سا ہے معاملات میں ادنا جرم ہے ٹھگی اور فراڈ چھوٹا جرم سب سے یہ معاملات میں ہے کسی سے ٹھگی کرنا یا فراڈ کرنا اس سے زیادہ جرم ہے چوری کرنا جسے چور کہتے ہیں مجرم بھی چور زیادہ ایمان سے کرو چور چوری کرے اس کی زیادتی ہے جب اسے چور کہہ دو تو زیادہ ظلم ہے چوری کرنا زیادہ جرم ہے چور بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے چور نہ کہو ایمان سے کبھی سنا چور سے کہ مجھے چور نہ کہو وہ خود کہتا ہے میں چور ہوں چور ہے پھر بھی یہ تو کہہ رہا ہے میں چور ہوں اس سے زیادہ جرم ہے راہ زنی راستے پر کبھی کبھی کہیں جگہ کسی مسافر کو لوٹ لینا یہ اس سے زیادہ معاملات میں اس سے بڑا جرم ہے معاملات میں جاؤ وکیلوں سے پوچھو کہ معاملاتی جرم کے اقسام اور جز بتاؤ اگر بتا دیں تو پھر مانوں گا کہ یہ بہت عالم ہے راہ کے بعد ہے ڈاکہ پیسہ لوٹ لینا اسے ڈاکہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر دہشت گردی ہے ڈاکے کے بعد دہشت گردی ہے پیسے لوٹنا جان سے مار دینا اور عزت لوٹ لینا یہ دہشت گردی ہے انہوں نے تو پتا نہیں دہشت گردی کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہم ننگے کھڑے رہیں تم ہمیں کہہ دیا ننگا ہے تو تم جاؤ دہشت گرد ہو ہم ظلم کریں ستم کریں لوٹیں تم ہمیں کہہ دو کہ تو لٹے رہے ہو ارے تم تو حاکم ہو ارے چور سے بھی بدتر ہو چور کو چور کہتے ہیں تو وہ نہیں چڑتا کچھ نہیں ارے تم حاکم ہو ظلم کرتے ہو پھر تمہیں ہم کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہو نہیں اسے چیڑ لگے گی ایمان سے انہیں دہشت گردی کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے دہشت گرد آئے جو مال لوٹے جان لوٹے اور عزت لوٹے اس کے بعد بڑا مجرم راشی ہے دہشت گردی سے بعد بڑا مجرم راشی ہے کیونکہ رشوت امول جرائم ہے دہشت گردی بھی ایسے پیدا ہوتی ہے چوری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ڈاکے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں رازنی بھی اس رشوت سے پیدا ہوتی ہے جو آج کل کھیر کھان سے زیادہ لے کر کھا رہے ہیں یہ دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے رشوت کیونکہ اسے امول جرائم کہا گیا ہے اور قبض کو امول امراض کہا گیا ہے اس سے بڑا مجرم جو بیت المال کو لوٹے اپنا گھر کا مال سمجھ کر بیت المال کو لوٹے وہ دہشت گردی سے رشوت بڑا جرم ہے ارے رشوت سے خزانوں کو لوٹنا بڑا جرم ہے کتنا بڑے مجرم اور کہاں خزانے ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں دیکھو بصیرت دیکھو یار ہم پر خدا کا عذاب ہے ہم ان کے نیچے یا الہ العالمین یا ہمیں اٹھا دے یا ان کو اٹھا دے ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے ان بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بچا دے ارے بادشاہ وہ ہے جو عقل میں بھی سب سے زیادہ ہو ایسار میں بھی سب سے زیادہ ہو حوصلے میں بھی سب سے زیادہ ہو صبر میں بھی سب سے زیادہ ہو ارے مہربانی میں بھی سب سے زیادہ ہو رحم میں بھی سب سے زیادہ ہو اونچی بصیرت والا فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہی بخشی سکولوں نے رکھ دی تو میں نگاہ خفاش چمیٹی والی نگاہ بیان سن کر میں رو پڑا علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے ارے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے یہ ہم رو رہے ہیں یار اور کیا کر سکتے تو کون سی بات کر رہا تھا ہاں بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں میرا ملک تو امیر ہے ریڑھی والے کے پاس میں وہ بہل ہے بصیرت دیکھو جہاں کر رکی ریڑھی والے پر جس نے خون پسینہ لگا کر صدر صاحب خون پسینہ لگا کر مبہل لیا ہے سارا دن محنت کر کے مبہل لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے اور پتہ نہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے سیر ہو کر نہیں کھائی تیری نگاہ ریڑھی والے پر ہے کرسی والے پر نہیں ہے جو کرسی پر بیٹھ کر مربے بنا رہے ہیں مجھے ایک ملازم کہتا ہے چھوٹا سا کہتے ہیں حضرت صاحب لوگوں نے کیا کمایا میں چھوٹا ملازم ہوں روہلہ والی کا تھا اب بھی میں اس کو ملا سکتا ہوں ایک مربع زمین بنائی ہے میں نے دو ٹریکٹر میرے بندھے ہوئے ہیں کوٹھی میٹی دے کر آپ مظفر گڑھ میں دیکھیں تو وائٹ ہاؤس جیسی ہوگی چھوٹا ملازم اور ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے ایک بیگھا زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا ایک ہمارا رشتہ دار ہے کانو گو اس نے چالیس بیگھا آب زمین لی ہے نہر اور سڑک پر جو لاکھ روپے بیگھا کی ہے اور کئی اس کے پلاٹ ہیں ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی اب اس کے مربے ہیں ادھر نہیں جاتی بصیرت غریب ریڑھی والے پر گئی موبائل چھین لے ان سے ارے روٹی بھی چھین لے ان سے کیوں کھا رہے ہیں وہ بھی ان مربے والوں کو دے دے مجھے ایک ٹھیکار کہتا ہے میں ظلم کیا سناؤں کہتا ہے بیس علی پور کا ہے ابھی موجود ہے ہمارا تعلق دار ہے حافظ ہے وہ کہتا ہے بیس ہزار کا کام ہوا اور تیس لاکھ کا ٹھیکہ ہوا تین لاکھ کا تیسرا نول بل بیس ہزار کا کام اور تین لاکھ کا ٹھیکہ پندرہ ہزار دے کر لاکھ پیچھے ہمیں تین لاکھ کے دستخط کرائے باقی خود کھا گئے یہی بات خدا کی قسم میں چھوٹی ہائس میں کہہ رہا تھا ارے ایجنسیوں والو کب تک یہاں رہو گے خدا کے پیش نہیں ہوگے ادھر تمہاری دھیان نہیں جاتی تمہاری دھیان مسجد میں ہے ادھر تمہارا خیال نہیں جاتا جو دہشت گرد سے بھی اوپر ہیں خزانے لوٹ رہے ہیں مجھے افسر کہتے ہیں دو اسی شعبہ کے کہ آپ سچ کہتے ہیں اٹھارہ لاکھ کا ٹوٹیوں کا کام ہوا ملتان میں یقین کرنا میں کسمیاں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا اٹھارہ اور پچاسی لاکھ ٹھیکہ بول کر سارا افسر کھا گئے ایمان سے کہو یہ تو اٹھارہ لاکھ کا ٹھیکہ ہے جہاں اٹھارہ کروڑ کا ہوگا وہاں پچاسی کروڑ کھائیں گے نہیں کھائیں گے اور اس کی نگاہ ہے ریڑھی والے پر چھین لے اس سے منبح روٹی بھی چھین لے ان کو دے دے جو مربے بنا رہے ہیں تیرے ایمان سے فوج جو آئی ارے ایک یونٹ ہمارے آنکھوں سامنے ہے ایک یونٹ جو زیادہ فراڈ ہوا تھا چھ ہزار جرمانہ لگایا ایک یونٹ بجلی کا اور جتنا یہ بجلی والے ہیں میرے ساتھ علی پور جا کر دیکھیں ایک بجلی کا ملازم ہے فری بجلی اپنی جلاتا ہے پورے گھر والوں کو اس نے بجلی دے رکھی ہے اور ان سے چار چار پانچ پانچ سو لیتا ہے یہی بجلی پتہ نہیں ایک انٹی کرپشن کا افسر ہے رنا علی کا مجھے دعوت تھی وہ ہمارے ماننے والا ہے تو میں اس کے کمروں میں ایسے پیشاب کرنے گیا سارا دیکھا پنکھے بھی چل رہے ہیں بیٹھا کوئی نہیں ہے اور بجلیاں بھی ویسے وہ بلب بھی جل رہے ہیں میں نے کہا خان صاحب یہ کیا کہتا ہے یہ نامورات جس جس کا کمرہ ہے چلے جائیں پھر یہ بند نہیں کرتے کیونکہ بل دینا نہیں ہے بل ہم نے دینا ہے یہ جو بجلی والا ہے نا اس نے بڑا میٹر لگا رکھا ہے بڑا میٹر لگا رکھا ہے اور وہ وہاں جو یونٹ جل جائیں وہ وہاں پیسے لے لیتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ سب بجلی جو ہے ہم پر پھوڑ دیتے ہیں غریب ہم تم دے رہے ہیں محنتی یہ میں جا رہا تھا گزر رہا تھا تو فوجیوں کے خدا کے پاس جانا ہے کر لو جو کرنا ہے کر لو تم چھٹی نہ دو جو تمہارا ظلم ہے کر لو اور ان قریب ان اللہ نہ تم رہیں گے نہ تمہارا ظلم رہے گا یہ بھی سوچ لو ہم بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ہم لڑنے والے نہیں ہیں جھگڑنے والے نہیں ہیں توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں جلوس جلسہ نکالنے والے نہیں ہیں ایسے لاکھوں ظلم کیا بیان کرے ایمان سے کیونکہ ڈاکو سے میں نے دہشت گرد اور دہشت گرد سے میں نے رشوت کو اوپر جرم دیا ہے کہ ڈاکو اور دہشت گرد ہر وقت نہیں لوٹتے کوٹتے کبھی ڈاکو زہر ہوگا سارا زہر نہ ہوگا چھپ جائے گا اور امیر کو لوٹے گا تو راشی امیر کو بھی لوٹتا ہے غریب کو بھی لوٹتا ہے ارے ظاہر زرانے لوٹتا ہے اور ہر وقت لوٹتا ہے تو بڑا جرم اس سے دہشت گردی سے بڑا جرم رشوت ہے بڑا جرم جو کھنڈ کھیر سمجھ کر کھائی جا رہی ہے دہشت گردی کے یہ بہت خلاف ہیں جی وہ ہمارا جگہ کا ایک ذمہ دار تھا بہت بڑا تو وہ مجلس میں ایسے چادر کر کے کبھی ننگا بھی ہو جاتا تھا تو اسے کہہ دیتے کوئی غریب کہہ دیتا میاں جی کپڑا بناؤ ننگے ہو رہے ہو وہ پکڑو اس کو پکڑو ظالم کو پکڑو اسے پکڑ کر تماچے مار کر نکال دیتے تھے ارے ننگا نکلوا دیتا تھا بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے سبحان اللہ بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے ملزم بادشاہ نے اسے لانت ایسے دی اس نے ویسے دے دی اب جو کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ نے کہا اورے لے آؤ کہا اس کا قصور نہیں ہے اس نے مجھے لانت نہیں کی ہے اس کو چھوڑ دو ارے میں نے ایسا ہاتھ کیا ہے وہی میرا ہاتھ میری طرف پھیر پڑا ہے کیا کیسے با نصیب لوگ تھے جو ایسے ان کے حکمران تھے یہ جو ہے نا تنخواہ یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ یہودی فتنہ ہے افسر شاہی کہ جو جتنا بڑا کرسی پر بیٹھا ہوا اس کی تنخواہ لاکھ روپیہ کر دو جو سارا دن پھرے اس کی تنخواہ تھوڑی کر دو وہ قوم کو لوٹے ارے اسلام میں تنخواہ برابر ہے ظالمو دنیا میں گزارا کرنا ہے عیاشی کرنا نہیں ہے جائیں گے تو پتہ لگے گا بادشاہ کا چار ہزار پر گزارا ہوتا ہے وہ چار ہزار لے سپاہی کا آٹھ ہزار پر گزارا ہوتا ہے وہ آٹھ ہزار لے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام نہ سپاہی کا چار ہزار پائیں خرچہ دس ہزار اور اوپر خرچہ بیس ہزار تنخواہ لاکھ روپیہ یہ ظلم افسر شاہی یہودی قانون ہے یہ اب رشوت سے بڑھ کر آخری جرم بڑا کون سا ہے بتا سکتے ہیں آخری مجرم وہ ہے حاکم جو اپنی طاقت کا ناجائز طور پر استعمال کرے اسے کہتے ہیں ظالم آخری درجہ ہے ظالم کا کہ ظالم بدول ارے ڈاکو بھی بےمان ہو کے نہیں مرتا دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے ایمان سے مر جائے اور راشی بھی ہو سکتا ہے شاید ایمان سے ہے نہیں شاید وہ بھی نہیں مر سکتا اور خدا کی قسم جو اپنے قانون کا ناجائز استعمال کرے ارے ظالم کبھی بحث میں نہیں جا سکتا سعدی علیہ رحمت نے فرمایا حدیث کہ ظالم بدوزخ زخرمت بے سخن کہ ظالم جس طرح کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا ارے ظالم بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا ظالم کو کسی نے قلم دے دی وہ بھی صاف جہنم میں جائے گا الیک پتا چلا ظالم یہاں سے گزرتا ہے اینٹ پڑی تھی ڈھیلا پڑا تھا کسی نے وہ ڈھیلا اٹھا کر ادھر پھینک دیا خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا آخری درجہ ہے ظالم کا اور ظالم جس کو قرآن کہے وہ ظالم ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا ایمان سے کہو یا تو قرآن یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جی بولے اسے ایسو لائن پی اور قرآن پر کیا لگاؤ گے قرآن کیا کہتا ہے وہ ملم یا حکم بیمان ضل اللہ فاؤلا کا ہوں القا فرون وہ ملم یا حکم بیمان ضل اللہ فاؤلا کا الفا سے کون وہ ملم یا حکم بیمان ضل اللہ فاؤلا کا الظالمون یہ آخری درجہ ہے کہ خدا بادشاہی دے پھر خدا قرآن پر خدا کے رسول کے حکم پر حکم نہ مانے کیونکہ حاکم وہی ہے جو حاکم الحاکمین کو حاکم مانتا ہے ارے جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا وہ چوہا تو ہو سکتا ہے ظالم فاسق کافر ہو سکتا ہے حاکم نہیں ہو سکتا اب قرآن کو قرآن پر سولہ ایم پی او لگاؤ گے کیا لگاؤ گے تم تو کہتے ہو ہمارے خلاف نہ بولے قرآن تمہیں ظالم کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اور فاسق کہہ رہا ہے تینوں بڑے جرم ہیں آخری بڑے پھر یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے تو میں نے سٹیج پر پڑھ لیا پتہ نہیں ہزار لوگ ان آیاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ایمان سے کہو حافظ نہیں پڑھتے جو رمضان شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے کتنا دنیا ان آیات کو پڑھتی ہوگی اور تمہیں کافر ظالم فاسق کہتی ہوگی قرآن اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر کافر ہیں اگر مانتے ہیں تو پھر بھی کافر اور ظالم ہیں بچ ہی نہیں سکتے آپ کو سمجھ آ گئی معاملات کے جرم میں پہلا جرم ٹھگی فراڈی پہلا جوم ٹھگی فراڈی دوسرا چوری تیسرا راہدنی چوتھا ڈاکہ پنجواں دہشت گردی چھٹا رشوت اٹھواں بیت المال کو یہ امانت ہے کھانا آٹھ جرم کتنے ہو گئے سات آخری جرم جو ہے وہ ہے خدا رسول کے خلاف حکم چلانا یہ آخری جرم ہے اور دہشت گردی کس سے تعبیر ہے مال کا نقصان کرے جان کا نقصان کرے اور عزت کا نقصان کرے یہ ہے دہشت گردی ارے ظالم چشتی جیسا شریف آدمی تم نے دہشت گردی کا کیس لگا دیا کتاب پر دیکھ کر لگا دیا کوئی ثبوت ہے اٹھارہ سال کی تقریر میں کوئی ہاتھ کڑا کرے کہ چشتی صاحب کی تقریر میں کسی کو خراش بھی آیا ہو ہزار آلوک نیک بنے جو سڑکوں پر نکلتے تھے سڑکوں پر نکلنا بند کر دیا جو ہڑتالیں کرتے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب عراق کی جنگ ہوئی وہی لوگ پتلا جلا رہے تھے نواز کا اور سب کا اب وہی لوگ جلوس ہوں جلسے ہوں جاتے نہیں ہڑتال پہ نہیں جاتے توڑ پھوڑ چشتی صاحب سے چشت صاحب ارے صاحب سے کے ساتھ تعلق والے بھی توڑ پھوڑ سے جدا ظالموں ایسے شریف آدمی کو دہشت گردی جھوٹوں اور کرنل فوج کا تو جھوٹا پرچہ دلا رہا ہے خدا کے پیش نہیں ہوگا کیا ثبوت ہے کس طرح سے دہشت گردی کا جب فراڈ نہیں ہے اس میں چوری نہیں ہے رازنی نہیں ہے یہ نہیں ہے تم نے دہشت گردی لگا دی ظالم خدا سے نہیں ڈرتا تو ہم سے طاقتور ہے خدا سے تو طاقتور نہیں ہے جب تو کرنل فوج کا ہو کر ایک شریف آدمی پر جھوٹا پرچہ دے دیا تم نے تمہیں دہشت گردی کا ظالم خود پتا نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اللہ تمہیں پکڑے گا ہم بھی رات دن اس رب سے فریاد کر رہے ہیں ارے جس کے ہاتھ میں تیری جان ہے اور تیرا نفع نقصان ہے ہماری زبان کو نہیں روک سکتے ہماری بدعا کو نہیں روک سکتے انشاءاللہ العزیز تمہارے یہ دفاتر تمہارے یہ تھانے سب زمین میں حدیث پاک کی روح سے دھنس جائیں گے اور تم زندہ گور ہو گے اور کشتی انشاءاللہ شاء اللہ کشتی ان اللہ دن دنا اسلام کی تبلیغ کرے گا والوں نے توڑ پھوڑ کیا کاریں جلائیں پندرہ دن کے بعد نقصان کے بعد تم نے انہیں وارننگ دی ہے موقع دیا ہے کہ تم سلا کے آ جاؤ تمہارا پہلے جرم معاف کر دیتے ہیں لال مسجد کے بارے میں بہت شکوت شبہات چل رہے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں شہید ہے کوئی ہم شہید نہیں کہتے نہ ہم ان کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں ہم تو یہ ہے کہ بہترین جہاد ظالم حاکم کو حق کہہ دو یہ نہیں ہے جلوس نکالو توڑ پھوڑ نکالو لڑو گے عالم پر جہاد باللسان فرض ہے مومن پر عوام پر جہاد بالمال فرض ہے کہ مجاہد پر وقت آ جائے تو عوام اس کی مالی خدمت کرے یہ فرض ہے عوام پر اور جہاد بھی سیف جو ہے وہ بادشاہ پر فرض ہے ہم نے با حکومت کو کہا مان سے کہو ان ظالموں سے پوچھو کیا مولوی کی اس سے اور بھی بڑھ کر سزا ہو سکتی ہے کہ وہ تقریب چھوڑ دے ارے تمہارا ملازم جب تم غصہ ہو مؤثر کرتے ہو ظالموں سے سزا تو نہیں دیتے اس کے لیے یہی سزا کافی ہے اور مولوی کا معاش کا ذریعہ تقریر پر ہوتا ہے اور مولوی تقریر چھوڑ دے یا مسجد چھوڑ دے اس سے زیادہ اس پر اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی لیکن ان ظالموں نے ان کو تو چشتی صاحب کے اتنا مخالف یہ توڑ پھوڑ کے مخالف ہوتے اگر یہ دہشت گردی کے مخالف ہوتے تو ان کو یہ نہ کہتے پندرہ دن کے بعد کہ انہوں نے بہت سی توڑ پھوڑ کی کاریں جلائیں لوگوں کو مارا کہ تم سلا کر لو ہم تمہارے لیے سلا کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا بعد میں جب زیادہ نقصان ہو گیا تو انہوں نے کام سلا کرتے ہیں تو حکومت نے انکار کر دیا لیکن کیا وجہ ہے کہ چشتی صاحب جیسے شریف چالیس سال پختی مزاج کی عمر ہوتی ہے چالیس سال کے بعد شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جہاں ہے وہیں رہے گا اب میری ستر سال کی پچہتر سال کی عمر ہے اس وقت تک میں کیا اس معاشرے میں نہیں رہا میرے نقصان نہیں ہوں گے ارے ماں مدعی اس لیے نہیں بنا کہ ظالموں کے پاس میں نہیں جاتا ملزم اس لیے نہیں بنا کسی کو تکلیف نہیں دی مجھے کسی نے گالی دے دی جو کچھ کہا میں نے صبر کیا پچہتر سال کی عمر میں نہ میں مدعی بنا ہوں نہ ملزم بنا ہوں اسے اس پر ظالم حکومت میں اس سے اور کیا شرافت میں ہوں تو کمینہ بندہ لیکن ظاہری طور اس سے شرافت اور کیا ہو سکتی ہے لال مسجد والے کوئی شہید نہیں ہیں نہ ان کا طریقہ حسن بصری جو حضرت علی کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ بہت بڑی شان والے ہیں فرماتے ہیں تو غیر محرم کے قریب مت جا اگرچہ تو اس کو قرآن مجید بھی کیوں نہ پڑھاتا ہو اگرچہ رابیہ بصری بھی کیوں نہ ہو آگے فرماتے ہیں اگرچہ اما ہوا بھی کیوں نہ ہو ہمارے اسلام میں ہے اسلام بتا رہا ہوں ہمارے اسلام میں ہے کہ محرم پڑھائے دینی مسائل قرآن مجید پھر وہ گھر میں اپنی عورت بیوی بہن بچوں کو پڑھائے عورت نہیں جا سکتی علم کہیں پڑھنے کے لیے تو تم نے تین چار سات ہزار جو لڑکی رکھی تھی وہ تمہارے مائن لگتی تھی تیرے خلاف لڑکے اندر سب کچھ اندر پھر جہاد کیسا جہاد ہے ارے اسلام کے بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے شکست ہوگی تو خدا قسم منع ہے اس کو کہ وہ جنگ نہ کرے اسلام کی توہین ہے دفاع کرے حملہ آور مت ہو یہ ہمارا اسلام ہے کیا ان کو یقین تھا کہ ہم یہ فوج سے جیت کر اسلام پھیلا لیں گے ایمان سے کہو بھائی سے جی۔ ارے پستول والا تو ریفل کے والے کے اٹھا کر پستول والا بھاگ پڑے مارنے کے لیے اس جیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا ارے ہم تمہارے پانچ چھ ہزار تلواریں تمہارے پاس کلاسن کو بھی ہوگی ریفلیں ادھر دس لاکھ فوج ہے ایک ایٹم مارے تم ختم تم نے ناحک بچوں کو مرا دیا ناحک عورتوں کو مرا دیا سب قتل و غارت ظلم ہوا اور ہم پھر اس کو جہاد نہیں کہتے نہ شہادت کہتے ہیں جو سراسر شریعت کے خلاف ہو کوئی جہاد ان پر فرض نہیں ہے نہ یہ اسلام اسامہ ہے نا اسامہ ایک دو مارے اور افغانستان تباہ کرا دیا مسلمانوں پہلے بھی میں نے یہی بات کہا کہ صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے علیہ کمب سنت و سنت کوئی ہی پائے صحابہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک کمزور تھے نہیں لڑے جب تک چھپتے رہے نہیں لڑے جب لڑے پھر چھپے نہیں ظالم لڑتا کیوں ہے لڑتا ہے پھر چھپتا کیوں ہے سارا افغانستان میں نے خود پڑھا ہے اخبار میں ارے جہاد ہوتا ہے مسلمان کی جان مال عزت کا تحفظ کے لیے جہاں مسلمان کی جان بھی جائے مال بھی جائے عزت یہ جہاد نہیں ہے تم نے مار کر پہ ٹھپ کیوں گیا تو سارے افغانستان اور میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کہ وہاں جو اور مسلمان پردہ کرتا ہے تو انگریز ان کی عورتوں کو اٹھا کر فوج لے جاتی ہے اور برا کرتی ہے کہتی ہے آپ پردہ کرو گے یہ جہاد ہے یا یہ تو ظلم ہے یہ سارے اس کے قائل نہیں مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو حق کہہ دو اور کہنا کوئی جرم نہیں ہے ان بے وقوفی کی طرح ایک بادشاہ تھا ہم ہنستے تھے بھی ایسے بادشاہ بھی ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں اس نے ایک پھندا بنایا تھا پھانسی کا مرغی کا چور ہو جانور کو چور ہو گائے کا چور ہو بھینس کا چور ہو لڑا ہو تھوڑا لڑا ہو زیادہ لڑا ہو قتل کیا ہو وہ پھندا جس کو فٹ آ جاتا تھا اسے پھانسی دے جاتا تھا اگر قاتل کو پھندا فٹ نہیں آتا تو بھگا دیتا تھا ایمان سے یہی نام ارادو نے دیکھا بھی کون کون سے دفتے صحیح ہیں وہی دیکھ کر کتابوں پر کس جگہ پر لگا دیے ارے ظالم جھوٹے پر کے دے رہے ہو تم لانت اللہ القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے تم نے چشتی کو جیل میں بٹھایا اور اپنے لیے خدا کی لانت خرید کی ایسے شریف آدمی ارے جب تک کوئی جانی مالی کسی سے نقصان ثابت نہ ہو وہ مجرم ہو نہیں سکتا قولی طور مجرم نہیں ہو سکتا جزام مسلے ہو جتنا زبانی کوئی چاہے اتنا کہہ دو یہ اور ہارون اور رشید بادشاہ ارے جو دندنا پھرتے تھے وہ بادشاہ تھے یہ تو آج کل چوہے کی طرح چھپے ہوئے ایمان غریب کے بیٹے نے ہارون اور رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دی ماں کی گالی اب ہارون اور رشید کے پاس چلی گئی شکایت بیٹے نے کہا مجھے ماں کی گالی دی ہے بہت زبیدہ خانم کو اب وزیر سے پوچھا اس نے کہا جی بادشاہ کی بیوی کو ماں گالی دے ایک غریب کا لڑکا اسے اٹھاؤ پھانسی دو چیر کر چار دروازوں پر باندھ دو دوسرے نے کہا گھوڑے کے پیچھے باندھ دو خوشام بھی تھے گھوڑے کے پیچھے باندھ دے وہ مر جائے یعنی سزائیں مختلف ما حاصل مو سب وزرا نے یہی مشورہ دیا لیکن وہ دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا اس میں حوصلہ تھا ذاتی ذاتیات پر اپنے لیے مومن مسلمان نہیں لڑتا وہ خدا اور رسول کے لیے لڑتا ہے اس نے کہا بیٹا یہ اسلام میں ہے پہلے تو معاف کر دے وہ بھی بادشاہ تھا آج سپاہی کو کہہ دو یاد دیکھو سپاہی کو دیکھو اس کی دیکھو آ کر یہ دیکھو پھر ان سے بھی اوپر ہے اس نے کہا بیٹا اسلام ہے پہلے تو معاف کر دے معاف نہیں کرتا تو اتنا گالی دینا یہ نہیں کہنا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اللہ کو سب مخلوق برابر ہے ہو سکتا ہے ہم سے وہی اچھا ہو تو اتنا گالی دینا جتنا اس نے دی ہے اگر زیادہ گالی دی تو اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا گورنر حضرت امیر عمر صاحب کے وقت گورنر کے تعلق دار نے ایک غریب کو تماچا مارا وہ گیا گورنر نے نہیں سنی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی ان ہو آئے شکایت لا کر آ گیا آپ نے فرمایا او کس نے تماچا مارا وہ امیر بندہ تھا گورنر سے فرمایا ادھر اس کو فرمایا لگا اس کو تماچا اس کو مارا فرمایا ایک گورنر کو بھی مار دے کہ اس نے تیری فریاد نہیں سنی یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہو سکتے ہیں حاکم نہیں ہو سکتے اور اس کا علاج بھی بتا دوں یاد کرنا ارے کوئی چار گالی دے دینا حضرت صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے آپ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاوا ناراض ہو گئے بادشاہی کا وقت تھا یا بادشاہی سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی مجھے دے رہا تھا آپ نے فرمایا فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے بدلا لیا فرشتہ چلا دیا افضل یہی ہے کہ کوئی گالی دے دے صبر کرو لڑنا نہیں ہے لڑنا جھگڑنا ہمارا سیوا نہیں ہمارا سیوا ہے صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا